عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا جاہلیت کے حلف معاہدہ تعاون کو پورا کرو اس لیے کہ اس سے اسلام کی مضبوطی میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور اب اسلام میں کوئی نیا معاہدہ تعاون نہ کرو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پچاسی یہ حدیث حسن ہے